سیدی سندی محبی و محبوب مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار جی اٹھو گے تم اگر بسمل میں سینکڑوں غم سے نگی کو نہ جا کرو ہم کو نج جو تمہاری تر کے معلوم ہوئے جو تمہارے تر تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل تم نہیں حاصل حاصل تو کچھ نہیں تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے تم ہوئے حاصل آپ تک لائی جو ائی آپ تک لائی جو جماجو ہم سے پور سات کرو سا مجھے تک لائی جو موتے قربان سے

نئی ہے وہ کا دن ہوئے یس دمانے دیکھ کر لو میں نم شامل موئے دیکھ کر کو ن جا جو تمہارے درد کے مل کی تم باتیں بالرجن چار جو تمہارے نک کے حامل ہوئے تم نہیں حاصل تو پردیس میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے جنوبی افریقہ کے دسویں سفر نامہ کے ملکوزات و ارشادات پر مجموعے سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے غم کا مارا کسے کہتے ہیں حضرت والا کے حکم پر حضرت والا کے خلیفہ مولانا رفیق نتھرانی صاحب نے حضرت والا کے اشعار پڑھے جس کی تشریح خود حضرت والا نے فرمائی علماء پر گریا ساری تھا مولانا رفیع صاحب نے حضرت والا کے اشعار کا مطلب پڑھا لطف گلشن بھی دے لطف چہرہ بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے ارشاد فرمایا کہ غم کے مارے کی کیا مانی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے غم کا مارا اللہ والوں کو غم کہاں ہوتا ہے ان کے غم بھی خوشی بن کر ان کے دل میں داخل ہوتے ہیں معدے میں تو روٹی جاتی ہے اور اہل اللہ کے دل میں غم بھی خوشی بن کے جاتے ہیں غم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے غم کے معنی یہ ہیں کہ گناہ چھوڑنے سے جو دل کو غم پہنچتا ہے اللہ والا اس کو خوشی خوشی برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا اپنے نفس کی حرام خوشیوں کو کچل دیتا ہے اور اللہ کو راضی رکھتا ہے اللہ والوں کو بس یہی خوف رہتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں ان کو کوئی اور غم نہیں ہے اللہ والوں کا غم صرف یہی ہے کہ ہم سے کوئی حرکت کوئی فیل کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے غم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنے میں اگر جان بھی چلی جائے تو اس کو گوارا کر لے مگر گناہ کر کے اللہ کو ناراض نہ کرے یہ ہے غم کے معنی اور غم کے مارے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نافرمانیاں اور گناہ چپک گئے ہوں چھوٹتے نہ ہوں عادت پرانی ہو گئی ہو گناہوں کا ایسا چسکا لگا ہوا ہو کہ گناہوں کے بغیر اس کا دل بے قید ہو جاتا ہو وہ گناہ چھوڑ دے اور گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا لے تو وہ بھی غم کا مارا ہوگا بس غم کے مارے کا یہی مقبول ہے کہ ہر تکلیف اٹھا لو دل کو توڑ دو لیکن اللہ کے قانون کو مت توڑو اللہ کو راضی کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کر لو گناہ چھوڑنے کے غم کی تکلیف دوزخ کی آگ کی تکلیف سے کم ہے اللہ پناہ میں رکھے کہ کہاں دوزخ کی تکلیف اور کہاں اس غم کی معمولی سی ہے بلکہ اللہ کے راستے کے غم میں بھی ایسا مزہ ہے ایسا قید ہے کہ بس کیا کہنا کہ عقلوں اور گدھوں کو اس کی خبر نہیں کہ گناہ چھوڑنے میں کیا قید اور کیا مزہ ہے اس کی لذت اللہ والوں سے پوچھو اور اللہ والوں کے غلاموں سے پوچھو گیا اور ہمارے بیٹے بھی دونوں لے اندر بیٹھوں حدیث وہ لے آئیں گے اس میں حدیث من آشا کا تشریح ارشاد ہونا ہے کہ اگر کوئی ایسا رومانٹک مزاج ہے کہ اس کو کسی کا عشق لگ گیا اب تشروں کی احادیث تصور نہیں یہ حدیث ہے من آشا کا قتما و آس کا جو عاشق ہو گیا اور اپنے عشق کو چھپایا کسی پر ظاہر نہیں کیا نہ اس اس نہ معشوق سے زبان سے کہا نہ ہاتھ سے اشارہ کیا نہ اس کو خط لکھا کہ میں آپ کے عشق میں بے چین ہوں اپنے عشق کو دل میں پوشیدہ رکھا اور پاک دامن رہا نہ آنکھوں سے اسے دیکھا نہ پاؤں سے اس کے پاس چل کر گیا نہ ہاتھ سے اس کو چھوا نہ زبان سے اس سے باتیں کی نہ کان سے اس کی باتیں سنی پوری ہمت سے کام لیا کہ نہ جسم کو اس کے قریب کیا نہ دل میں اس کا خیال پکایا بما تھا پھر اسی گھٹن اور شدت سے مر گیا بہو شہید تو وہ شہید ہوگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نبوت ہے لہذا جو اس حدیث پاک کا مزداف ہوگا وہ یقیناً شہید ہے اس میں کتنی بڑی بشارت ہے ان عاشق مزاجوں کے لیے جو باوجود انتہائی عاشقانہ مزاج کے حفیف اور پاک دامن رہے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اے بسا زندہ شہید لوگوں بہت سے آدمی زندہ ہیں مگر شہید ہیں کیونکہ اپنی خواہشات کا خون کر دیا ہے یہ فرماتے ہوئے حضرت والا پر کلیا تاری ہو گیا بہت سے لوگ زندہ ہیں مگر شہید ہیں زندہ ہیں مگر شہید ہیں کیونکہ اللہ کی راہ میں اپنی ناجائز آزوؤں کا بون پینا سیکھا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو غم دیا ہے اس کو نعمت سمجھو تاکہ قیامت کے دن کہہ سکو کہ ہم آپ کے راستے میں اتنا غم اٹھا کے آئے ہیں اور گناہ کے تقاضوں کو روکنے میں چاہے آدھی جان ہو جاؤ چاہے بے جان ہو جاؤ مگر ہمت سے کام لو ہمت ہمت مردہ مدد خدا ہمت سے جو کام لیتا ہے وہ بڑے سے بڑا بڑا گناہ چھوڑنے کی طاقت پا جاتا ہے ہمت سے کام لو بزدلی اور ہجڑا پن مت دکھاؤ اللہ کے سامنے لو میانہ چالے نہ چلو اللہ تعالیٰ باخبر ہے حضرت والا نے انتہائی جب سے روتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے گناہوں کے چھوڑنے میں پوری ہمت صرف کر دو ان شاء اللہ تعالی گناہوں کو چھوڑنے سے ایسا مزہ آئے گا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوا اور دنیا میں بھی عزت ملے گی لیکن دنیا کی عزت کے لیے گناہوں کو مت چھوڑو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑو عزت تو خود کتی اور خادمہ بن کر آئے گی عزت بھی اللہ والوں کے لیے ہے ولی ہے عزت ولی رسول ہی ولی المخمی مگر عزت کی نیت مت کرو اور العزت کی نیت کرو کہ عزت کا رب مل جائے وہ راضی ہو جائے اور غم سے مراد وہ مشقت کی ہے جو نیک اعمال کرنے میں ہوتی ہے اور یہ غم بھی ہے اور یہ بھی غم ہے جیسے نماز پڑھنے کی مشقت زکات دینے کا غم حج کی مشقت روزوں کی مشقت بعض لوگوں کو رمضان شریف آنے کا بہت غم بلکہ خوف ہوتا ہے جیسے دیہات میں ایک فوجی صاحب گئے اور دیہاتیوں سے کہا کہ دیکھو رمضان شریف آ رہے ہیں ایک مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا دیہاتیوں نے پوچھا کہ رمضان شریف کدھر سے آتے ہیں مولوی صاحب نے کہا کہ مغرب کی طرف سے چاند نظر آتا ہے انتیس تاریخ کو سب دیہاتی لاٹیاں لے کر گاؤں کے باہر کھڑے ہو گئے مغرب کی طرف سے اونٹ والا آیا تو گاؤں والے لاٹھی لے کر دوڑے اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا رمضان حاجی بس غضب ہو گیا اس پر لاٹھیوں کی بوچھاڑ کر دی وہ بیچارہ گھبرا گیا اور اونٹ کو واپس لے کے بھاگا ایک مہینے کے بعد مولوی صاحب آئے پوچھا کہ رمضان شریف کے روزے رکھے تھے دیہاتیوں نے کہا کہ ہم روزہ کیوں رکھتے رمضان شریف کو تو ہم نے گاؤں میں داخل ہونے ہی نہیں اللہ کے راستے کا غم حضرت نے فرمایا اس میں خصوصی تو بات وہی ہے نگاہ کی حفاظت کی اور پھر دل کی حفاظت کی کہ نگاہ سے بھی نہ محروم ہوں نگاہ کو بھی نہ محروم ہوں سے چاہے وہ گھر کے رشتے دار نہ محروم ہوں چاہے بازار کے پیپر عورتیں ہوں اجنبی عورتیں ہوں اور بیریش لڑکوں سے نگاہ کی بھی حفاظت سب سے اول درجے کا غم ہے اس زمانے کا سب سے اول درجے کا غم نگاہ کی حفاظت کا غم ہے اور دوسرے درجے کا غم جو ہے وہ بھی اسی درجے ہی کا ہے دل دل کی حفاظت کا غم کہ دل میں بھی گندا خیال نہ ہے کیونکہ نگاہ کی حفاظت کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ آدمی کہیں دیکھ لیتا ہے تو مخلوق نہیں دیکھ رہے ہوتی کہ دیکھ رہا ہے بس اللہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ اللہ کا جس کو اللہ کا استظار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے اسی کو نظر کی حفاظت نصیب ہوتی ہے یا یوں کہہ لو کہ جو نظر کی حفاظت نصیب نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو اللہ کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں اور اسی طرح دل دل کا گناہ تو ایسا ہے کہ بالکل ہی کسی پہ ظاہر نہیں ہوتا کہ دل میں کیا خیال آؤں اس سوائے ایسے اللہ عالم کے جو کشبی رکھتے ہیں چہرے تو اس کو دیکھ کر باز کو اللہ تعالیٰ نے کرامت کی کہ وہ جان لیتے ہیں کہ دل میں کیا نیت ہے اور دل کے حضرت تو فرماتے تھے کہ چہرہ جو ہے وہ دل کا ترجمان ہوتا ہے دل میں جیسے لوٹے کے اندر گندا پانی اس کی ٹوٹی سے گندا ہی پانی باہر آئے ایسے ہی اگر دل کے اندر گندگی ہو گندے سے آلات ہو تو چہرے سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے باہر یہ ہر ایک کو یہ نہیں ہے ایسی بات اللہ تعالیٰ ستاری فرماتے ہیں اپنے بندوں کو ان کے رویوں کو چھپاتے ہیں ظاہر نہیں کرتے بہرحال یہ دل کا گناہ ایسا ہے کہ تو کچھ کو کچھ پتہ پتہ نہیں چلتا کہ دل میں کیا سوچ رہے ہیں کیسے خیالات لا رہے ہیں تو یہ دونوں دونوں چیزوں کی حفاظت آنکھ کی حفاظت اور دل کی حفاظت یہ جو کر لے گا تو حضرت والا اللہ علیہ کی قسم کھایا کرتے تھے کہ وہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو یہ دو کام کر لیا نجات کی حفاظت اور دل کی حفاظت یہ ضرور ضرور اللہ والا ہو جائے کیونکہ یہ ایسی مشقت کے کام ہیں کہ باقی دین کے کام مزیدار اور آسان ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ اب مزیدار کیوں ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اس اس عمل کے اوپر حلاوت ایمانی کماتا ہے حلاوت ایمانی جس کو نصیب ہو گئی بس اس کا کام بن گیا اس کو اللہ مل گیا اور تمام عبادات میں اس کو مزہ آئے گا اور اس کو جستجو پیدا ہو جائے گی یہ اس کی سب برکات اور شاخیں نگاہ کی حفاظت کی اور دل کی حفاظت کی اس کو جستجو اور شوق پیدا ہو جائے گا اللہ کو راضی کرنے کا عبادات کا ذکر و اذکار کا تمام چیزوں کا اس کو خود بخود شوق پیدا ہوتا چل چلے گا کیونکہ حلاوت ایمانی نصیب ہو گئی اب ہر عبادت میں مزہ آئے گا اور ہر گناہ سے طبیعت بے چین اور پریشان ہوتی رہے گی گناہ سے دور بھاگے گا اور تعداد کے قریب جائے گا اور تیسری چیز جو ہے وہ چونکہ گناہوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے لیکن اول اس کو اسی لیے بیان کیا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بعد ساری عبادات کا شوق پیدا ہوگا اور گناہوں سے حفاظت کی بھی فکر کرے گا تو گناہ تو سارے چھوڑ دیں تو تیسری جو چیز خاص طور سے وہ ہے وہ زبان کا گناہ زبان کو موقع پر روک لینا کیونکہ زبان سے بہت سے کام انسان ایسے کر جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے لیے مثلاً مصیبت کر دیتا ہے مصیبت بہت عام ہے اور اکثر لوگ برائی کرنے کو مصیبت سمجھتے ہی نہیں غیبت کو غیبت نہیں جانتے تو غیبت تو وہی ہے کہ جو اپنے بھائی کی یا بہن کی برائی اس کے پیچھے کرے اور وہ واقعی اس میں برائی ہو تو اسی کو غیبت کہتے ہیں اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے پرانے بات میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادم برابر قرار دیا ہے اور اس سے کراہت دلائی ہے اور <clears throat> غیبت کرنے والے کی یہ ہے کہ قیامت کے دن مفلس کہلائے گا کہ بہت نیکیاں کی ہوں گی بہت نمازیں پڑھی ہوں گی بہت ذکر اذکار کیے ہوں گے اور بہت سے روبرے کیے ہوں گے لیکن جب وہاں پہنچے گا قیامت کے دن تو معلوم ہوا کہ فلاں فلاں فلاں کی غیبت کرتا تھا اور اس کی غیبت کے جو سزا ملے گی وہ یہ ملے گی کہ اس کی نیکیاں اس کی غیبت کی اور اس کو دے دی جائیں اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے تو یہ بہت نقصان کی بات ہے ایسے ہی شخص کو قیامت کے دن مخلص قرار دیا یہ بالکل صحیح دست ہوگا اسی طرح زبان سے کوئی ایسا جملہ کیا جو کسی بھائی یا بہن کو برا لگ گیا اس کا دل ٹوٹ گیا اس کو تکلیف پہنچی اور اسی طرح سے جھوٹ بول دیا یا جھوٹ بول کر سودا بیچ دیا اور اس کے علاوہ کوئی گوئی کرنا جو ہے وہ بھی ایک گناہ ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگرچہ بہت سی بردایاں باتیں ہم کر ڈالتے ہیں تو وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں فضول گوئی جو ہے وہ مل کر بڑا گناہ بن جاتا ہے اس لیے اسے بھی احتیاط کرنا ہے تو تیسری چیز جو ہے خاص طور سے اب یہ رمضان شریف کا مہینہ بھی آنے والا ہے آئی جی اصل پر اس مہینے کے اندر تو خاص طور سے اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں طریقہ بہت آسان ہے کہ اپنی زبان کو سوچ کر جو بات کہنا ہو پہلے تحمل کرے توقع کرے کہ جو بات میں کہنے والا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نہ ہو بس جب دل گواہی دے دے کہ بات ٹھیک ہے تو وہ بات کر لے اور جو بات دل کھٹکے کہ نہیں کیا معلوم کسی کو اس سے تکلیف پہنچ جائے یا یہ میں غیبت تو نہیں کر رہا یا یہ جھوٹ بات تو نہیں ہے ایک بات اور بھی ہے زبان سے متعلق احتیاط فی کلام کی کہ جیسی بات کرنی چاہیے خلاف واقعہ بات نہ ہو صحیح صحیح بات کرنا ہو یا کسی نے کوئی پیغام دیا اس کو دوسرے الفاظ میں آگے پہنچانا یہ بھی جو ہے احتیاط سے کلام کے خلاف ہے لہذا زبان کو خوب سوچ سمجھ کر استعمال کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ خوب ان شاء اللہ اللہ کے راستے میں ترقی ہوگی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ